احد کے بعد کی فوجی مہمات مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر احد کی ناکامی کا بہت برا اثر پڑا ان کی ہوا اکھڑ گئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی حیبت جاتی رہی اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہو گیا مدینے پر ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے یہود منافقین اور بدوؤں نے کھل کر اداوت کا مظاہرہ کیا اور ہر گروہ نے مسلمانوں کو ذک پہنچانے کی کوشش کی بلکہ یہ توقع باندھ لی کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتا ہے اور انہیں بے خوبن سے اکھاڑ سکتا ہے چنانچہ اس غزوے کو ابھی دو مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی پھر سفر چار ہجری میں فضل اور کارا کے قبائل نے ایک ایسا مکہ چال چلی کہ دس صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اور ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر نے اسی طرح کی ایک تغابازی کے ذریعے ستر صحابہ کرام کو شہادت سے ہمکنار کرایا یہ حادثہ برمعونہ کے نام سے معروف ہے اس دوران بنو نظیر بھی کھلی و دعوت کا مظاہرہ شروع کر چکے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ربیع الاول چار ہجری میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی ادھر بنو غطفان کی جرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے جمادی الاولا چار ہجری میں مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا غرض مسلمانوں کی جو ساکھ غزوہ احد میں اکھڑ گئی تھی اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک پہم خطرات سے دوچار رہے لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کی حیبت رفتہ واپس دلا دی اور انہیں دوبارہ عزت کے مقام بلند تک پہنچا دیا اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا قدم ہمراہ الاسد تک مشرقین کے تعقب کا تھا اس کارروائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار رہ گئی کیونکہ یہ ایسا پروقار اور شجاعت پر مبنی جنگی اقدام تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایسی جنگی کارروائیاں کیں کہ ان سے مسلمانوں کی صرف سابقہ حبت ہی بحال نہیں ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو گیا اگلے صفحات میں انہی کا کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے ایک سریہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جنگ عہد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا اس کے متعلق مدینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویلد کے دو بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے اطاعت شعاروں کو لے کر بنو اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹ ڈیڑھ سو انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم دے کر سپاہ سالار بنا کر روانہ فرما دیا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بنو اسد کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور سالم و غانم مدینہ واپس آ گئے انہیں دو بدو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی یہ سریا محرم چار ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک زخم جو انہیں عہد میں لگا تھا پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ جلدی وفات پا گئے دو عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی مہم اسی ماہ محرم چار ہجری کی پانچ تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حزلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کاروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ مدینہ سے اٹھارہ روز پاہر رہ کر تئیس محرم کو واپس تشریف لائے وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے جب خدمت نبوی میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک آسامرحمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وسیعت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے تین رجی کا حادثہ اسی سال چار ہجری کے ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازل اور کارا کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول چھ افراد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دس افراد کو روانہ فرمایا اور ابن اسحاق کے بقول مرشد بن ابی مرشد غنوی کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عاصم رضی اللہ عنہ بن عمر بن خطاب کے نانا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بن ثابت کو ان کا امیر مقرر فرمایا جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ مزیل کے رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے تو ان پر ازل اور کارا کے مذکورہ افراد نے قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لہیان کو چڑھا دیا اور بنو لہیان کے کوئی ایک سو تیر انداز کے پیچھے لگ گئے اور نشان قدم دیکھ دیکھ کر انہیں جا لیا یہ صحابہ کرام ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہو گئے بنو لہیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا تمہارے لیے عہد و پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی بالآخر تیروں کی بوچھار سے سات افراد شہید ہو گئے اور صرف تین آدمی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ زید رضی اللہ عنہ بن تشنا اور ایک اور صحابی باقی بچے اب پھر بنو لہیان نے اپنا عہد و پیمان دہرایا اور اس پر تینوں صحابی ان کے پاس اتر آئے لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بد عہدی کی اور انہیں اپنی کمانوں کی تانت سے باندھ لیا اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلی بد عہدی ہے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا انہوں نے کھینچ کھسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے تو انہیں قتل کر دیا اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ عنہما کو مکہ لے جا کر بیچ دیا ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے پھر مکے والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنعیم لے گئے جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دو ذرا دو رکعت نماز پڑھ لوں مشرقین نے چھوڑ دیا اور آپ نے دو رکعت نماز پڑھی جب سلام پھیر چکے تو فرمایا بخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور دور دیتا اس کے بعد فرمایا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑنا اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے انہوں نے کہا نہیں واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چپ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے اس کے بعد مشرقین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے لیکن حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رات میں چھانسہ دے کر لاش اٹھا لے گئے اور اسے دفن کر دیا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا قاتل عقبہ بن حارث تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر دو رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے یعنی حضرت رضی اللہ عنہ بن تشنا انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا لیکن اللہ نے ان پر بھیڑوں کا جھن بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے درحقیقت حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ سے عید و پیمان کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرق چھوئے گا نہ وہ کسی مشرق کو چھوئیں گے بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے چار برمعونہ کا المیہ جس مہینے رجی کا حادثہ پیش آیا ٹھیک اسی مہینے برمعونہ کا المیہ بھی پیش آیا رجی کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو ملائب الاسنا یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا مدینہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے ابو برا نے کہا وہ میری پناہ میں ہوں گے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول چالیس اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ستر آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا ستر ہی کی روایت درست ہے اور منظر بن عمر کو جو بنو سائدہ سے تعلق رکھتے تھے اور موتقل الموت یعنی موت کے لیے آزاد کردہ کے لقب سے مشہور تھے ان کا امیر بنا دیا یہ لوگ فضلہ قراء اور سادات و اخیار صحابہ تھے دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے اوس اہل صفحہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے اور رات میں خدا کے حضور مناجات جات و نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر جا پہنچے یہ کنواں بنو عامر اور حرا بن سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے ام سلیم کے بھائی حرام رضی اللہ عنہ بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جس نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا خون دیکھ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ بنی عامر کو آواز دی مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی بنو سلیم کے تین قبیلوں اصیا رعل اور زکوان نے اس پر لبیک کہا اور چھٹ آ کر ان صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی مگر سب کے سب شہید ہو گئے صرف حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ ہو زندہ بچے انہیں شہدہ کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لیا گیا اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے ان کے علاوہ مزید تو صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ زمری اور حضرت منظر رضی اللہ عنہ بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما اونٹ چرا رہے تھے انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھے جائے واردات پر پہنچے پھر حضرت منظر تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرقین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ زمری کو قید کر لیا گیا لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی آزاد کر دیا حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینہ پہنچے ان ستر فاضل مسلمین کی شہادت کے علمیہ نے جنگ عہد کا چرکا تازہ کر دیا اور یہ اس لحاظ سے زیادہ علمناک تھا کہ شہدائے احد تو ایک کھلی ہوئی اور دو بدو جنگ میں مارے گئے تھے مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غطاری کی نظر ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ زمری واپسی میں وادی قنات کے سرے پر واقع مقام کرکرا پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے وہیں بنو کلاب کے دو آدمی بھی آ کر اتر رہے جب وہ دونوں بے خبر سو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ نے ان دونوں کا صفایا کر دیا ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہی ہیں حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا مگر حضرت عمر جانتے نہ تھے چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس کارروائی کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسے دو آدمیوں کو قتل کیا جن کی دیت مجھے لازمن ادا کرنی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور ان کے حلفاء یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے اور یہی واقعہ غزوہ بنی نذیر کا سبب بنا جیسا کہ آگے آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معونہ اور رجی کے ان علمناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے اس قدر رنج پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین و طولفکار ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ غدر و قتل کا یہ سلوک کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک مہینے تک بدعا فرمائی چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بر پر شہید کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تیس روز تک بدعا کی آپ نماز فجر میں رعل زکوان لحیان اور عسیہ پر بدعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عسیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی موسیت کی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وہی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی وہ وہی یہ تھی ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قنوت ترک فرما دیا پانچ غزوہ بنی نظیر ہم بتا چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے سازشی اور کار تھے اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور اداوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو عہد و پیمان کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے البتہ بنو قینقہ کی جلاوطنی اور بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا لیکن غزوہ عہد کے بعد ان کی جرت پھر پلٹ آئی انہوں نے کھلم کھلا اتاوت و بدہدی کی مدینہ کے منافقین اور مکہ کے مشرقین سے پس پردہ ساز باز کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرقین کی حمایت میں کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرت و جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں اعانت کے لیے بات چیت کی جنہیں حضرت عمر بن امیہ زمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا ان پر معاہدے کی روح سے یہ اعانت واجب تھی انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ یہاں تشریف رکھیے ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں آپ ان کے ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ ہو حضرت عمر رضی اللہ ہو حضرت علی رضی اللہ ہو اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے اس پر ایک بدبخت یہودی عمر بن حجاش نے کہا میں ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روبہ عمل لانے کے عزم پر برقرار رہے ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ آئے اور ہم سمجھ نہ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا مدینہ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی مہلت دی جاتی ہے اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی اس نوٹس کے بعد یہود کو جلا وطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے لیکن اسی دوران عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو میرے پاس تو ہزار مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور بنو قریضہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے یہ پیغام سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ جلا وطن ہونے کے بجائے کر لی جائے گی ان کے سردار ہوئی بن اختب کو توقع تھی کہ رسول منافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرنا ہے کر لیں اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید و مناسب نہ تھا انجام خطرناک ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا اور مسلمانوں کے دو تبلیغی وفود نہایت بے دردی سے تاتیغ کیے جا چکے تھے پھر بنی نظیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے مگر برماونہ کے المیہ سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بدہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبائی انتقام فضوں تر ہو گیا تھا لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ چونکہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ہے خواہ اس کے نتائج جو بھی ہوں چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی بن اختب کا جوابی پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا ادھر بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی اور قلعہ بند رہ کر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا بنی لوئی کے سرداروں کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ بویرت میں آگ کے شعلے بلند ہوں بویرہ بنو نذیر کی نخلستان کا نام تھا اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نازل ہوا تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے ازن سے تھا اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے سورہ الحشر آیت نمبر پانچ بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریضہ ان سے الگ تھلگ رہے عبداللہ بن عبی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہ آئے قرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ڈالنے پر آمادہ نہ ہوا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں سورہ الحشر آیت نمبر سولہ محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا بلکہ صرف چھ رات یا بقول پاس پندرہ رات جاری رہا کہ اس دوران اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا ان کے حوصلے ٹوٹ کے وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں آپ نے ان کی جلا وطنی کی پیشکش منظور فرما لی اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اسلحے کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں بنو نظیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لے جائیں بلکہ بعض بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھونٹیاں بھی لاد لیں پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور چھ سو اونٹوں پر لد لدا کر روانہ ہو گئے بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلاً حیی بن اختب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی صرف دو آدمیوں یعنی یامین رضی اللہ عنہ بن عمر اور ابو سعید رضی اللہ عنہ بن نے اسلام قبول کیا لہٰذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار زمین گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے ہتھیار میں پچاس درہیں پچاس خود اور تین سو چالیس تلواریں تھیں بنو نذیر کے یہ باغات زمین اور مکانات خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دیں چنانچہ آپ نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس یعنی پانچواں حصہ نہیں نکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فے دیا تھا مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ توڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا البتہ دو انصاری صحابہ یعنی ابو دجانہ رضی اللہ ہو اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا جس میں سے آپ اپنی ازواج متحرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں سر فرما دیتے تھے غزوہ بنی نذیر ربیع الاول چار ہجری یعنی اگست چھ سو پچیس عیسوی میں پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی جس میں یہود کی جلا وطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا اور مال فی کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مدھو ستائش کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگی مسالے کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تائید کی گئی ہے ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و سنہ فرماتے ہوئے اور اپنے اسماع و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ ختم فرما دی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سورہ حشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورہ بنی النظیر کہو چھ غزوہ نجد غزوہ بنی نظیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی اس سے مدینہ میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بد چھا گئی اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدوؤں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے جنہوں نے عہد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا تھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے دعیان اسلام پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے اور اب ان کی جرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کی سوچ رہے تھے چنانچہ غزوہ بنی نذیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان بدہدوں کی تعدیب کے لیے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنی غطفان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو سیلبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور عرابیوں کی نفری فراہم کر رہے ہیں اس خبر کے ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد پر یلغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بدوؤں پر خوف تاری ہو جائے اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلی جیسی سنگین کارروائیوں کے اعدادے کی جرت نہ کریں ادھر سرکش بدو جو لوٹ مار کی تیاریاں کر رہے تھے مسلمانوں کی اس اچانک یلغار کی خبر سنتے ہی خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا دبکے مسلمانوں نے لٹیرے قبائل پر اپنا روب و دبا قائم کرنے کے بعد امن و امان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی اہل سیر نے اس سلسلے میں ایک معین غزوے کا نام لیا ہے جو ربیع الآخر یا جماعتی الاولا چار ہچری میں سرزمین نجد کے اندر پیش آیا تھا اور وہ اسی غزوے کو غزوہ ذات الرقا قرار دیتے ہیں جہاں تک حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک غزوہ پیش آیا تھا کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھ ایسے تھے ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی کے بعد آئندہ سال میدان بدر میں جس غزوے کے لیے للکارا تھا اور جسے مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا اب اس کا وقت قریب آ رہا تھا اور جنگی نقطہ نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بدوؤں اور عراب کو ان کی سرکشی اور بغاوت پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار جنگ میں جانے کے لیے مدینہ خالی کر دیا جائے بلکہ ضروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک جنگ کی توقع تھی اس کے لیے نکلنے سے پہلے ان بدوؤں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینے کا رخ کرنے کی جرت نہ ہو باقی رہی یہ بات کہ یہی غزوہ جو ربی الاخر یا جماعتی الاولا چار ہجری میں پیش آیا تھا غزوہ ذات الرقا تھا ہماری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں کیونکہ غزوہ ذات الرقا میں حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما موجود تھے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جنگ خیبر سے صرف چند دن پہلے اسلام لائے تھے اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی ساحل حبشہ سے جا لگی تھی اور وہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے اس طرح وہ پہلی بار خیبر ہی کے اندر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو سکے تھے پس ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقا غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہو چار ہجری کے ایک عرصے بعد غزوہ ذات الرقا کے پیش آنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاء میں صلاة خوف پڑھی تھی اور صلات خوف پہلے پہل غزوہ عصفان میں پڑھی گئی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غزوہ عصفان کا زمانہ غزوہ خندق کے بھی بعد کا ہے جبکہ غزوہ خندق کا زمانہ پانچ ہجری کے اخیر کا ہے در حقیقت غزوہ عصفان سفر حدیبیہ کا ایک ضمنی واقعہ تھا اور سفر حدیبیہ چھ ہجری کے اخیر میں پیش آیا تھا جس سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی راہ لی تھی اس لیے اس اعتبار سے بھی غزوہ ذات الرقا کا زمانہ خیبر کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے اور سات غزوہ بدر دوم عرب کی شوقت توڑ دینے اور بدوؤں کے شر سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن یعنی قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور عہد کے موقع پر طے کیا ہوا وقت قریب آتا جا رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا فرض تھا کہ میدان کارزار میں ابو سفیان اور اس کی قوم سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلیں اور جنگ کی چکی اس حکمت کے ساتھ چلائیں کہ جو فریق زیادہ ہدایت یافتہ اور پائتار بقا کا مستحق ہو حالات کا رخ پوری طرح اس کے حق میں ہو جائے چنانچہ شعبان چار ہجری یعنی جنوری چھ سو چھبیس عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سونپ کر اس طے شدہ جنگ کے لیے پدر کا رخ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ڈیڑھ ہزار کی جمعیت اور دس گھوڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور بدر پہنچ کر مشرقین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے دوسری طرف ابو سفیان بھی پچاس سواروں سمیت تو ہزار مشرقین کی جمعیت لے کر روانہ ہوا اور مکے سے ایک مرحلہ دور وادی مراؤ زہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا لیکن وہ مکہ ہی سے بوجھل اور بددل تھا بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور و حیبت سے لرز اٹھتا تھا مرز زہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا بلاخر اپنے ساتھیوں سے کہا قریش کے لوگو جنگ اس وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور بھی چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو اس وقت خوش سالی ہے لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں تم بھی واپس چلے چلو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی لشکر کے اعصاب پر خوف و حیبت سوار تھی کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ لڑنے کی رائے نہ دی ادھر مسلمانوں نے بدر میں آٹھ روز تک ٹھہر کر دشمن کا انتظار کیا اور اس دوران اپنا سامان تجارت بیچ کر ایک درہم کے دو درہم بناتے رہے اس کے بعد اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آ چکی تھی دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی یہ غزوہ بدر موعد ثانیہ بدر آخرہ اور بدر صغرا کے ناموں سے معروف ہے غزوہ دومت الجندل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا اور پوری اسلامی قلم روح میں اطمینان کی باد بہادری چل رہی تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی آخری حدود تک توجہ فرمانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے اور اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ حالات پر مسلمانوں کا غلبہ اور کنٹرول رہے اور دوست و دشمن سبھی اس کو محسوس اور تسلیم کر لیں چنانچہ بدر صغرا کے بعد چھ ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے مدینہ میں قیام فرمایا اس کے بعد آپ کو اطلاعات ملیں کہ شام کے قریب تومت الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہی ہیں اور وہاں سے گزرنے والی اشیاء لوٹ لیتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے ان اطلاعات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سباب بن عرفت غفاری اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرما کر ایک ہزار مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ فرمایا یہ پچیس ربیع الاول پانچ ہجری کا واقعہ ہے راستہ بتانے کے لیے بنو عزرا کا ایک آدمی رکھ لیا گیا جس کا نام مذکور تھا اس غزبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تھے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑیں قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں لہٰذا ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر حلہ بول دیا کچھ ہاتھ آئے کچھ نکل بھاگے جہاں تک دومت الجندل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جتھر سینگ سمایا بھاگ نکلا جب مسلمان دومت کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام فرما کر ادھر ادھر متعدد دستے روانہ کیے لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا بالآخر آپ مدینہ پلٹ آئے اس غزوے میں اویینا بن حسن سے مصالحت بھی ہوئی دوما یہ سرحد شام میں ایک شہر ہے یہاں سے دمشق کا فاصلہ پانچ رات اور مدینہ کا پندرہ رات ہے ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حضم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلمرو اسلام میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات پہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھیں چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا دوسرے قبائل نے حق ہمسائیگی اور عہد و پیمان کے ایفا کا مظاہرہ کیا بدو اور عراب ڈھیلے پڑ گئے اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آئے